الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے گزشتہ درس میں جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اگلی تفصیل آپ کے سامنے بھی آئے گی سورہ کہف کے بارے میں آپ حضرات نے تفصیل سے پڑھا یہ ایسی مبارک برکتوں والی اور نورانی صورت ہے کہ اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے اس کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نور اور ایسی روشنی عطا فرماتے ہیں جس سے آدمی بڑی بڑی تاریکیوں سے اور بڑی گمراہیوں سے اور بڑے بڑے دجل و فریب سے نجات پالے اور اس صورت کی خاص تاثیر جو شروع میں بھی عرض کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ صورت کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنے والے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں اب میں اس روایت میں جو تاثیر ذکر کی گئی اور جو فائدہ ذکر کیا گیا ان آیات سے اس کا رب اور جوڑ عرض کروں گا ابھی جو آیات جو جن کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں عرض کی گئی سورہ کہف کی آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھ تک ان آیات کے ساتھ اس فضیلت کا کیا جوڑ ہے فضیلت تو یہ پتہ چلی کہ جو شخص اس صورت کو اپنے معمول میں لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کرے اور خود آحر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدما الى قیام الساعه آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت سے قائم ہونے تک کوئی معاملہ کوئی فتنہ دجال سے بڑا فتنہ نہیں دجال اتنا بڑا فتنہ دجال کا حال یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں آگ بھی ہوگی اس کے پاس پانی بھی ہوگا جس کو لوگ آگ سمجھیں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے وہ دراصل پانی ہوگا اور جس کو پانی سمجھیں گے وہ دراصل آگ ہوگی یہ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف جس چیز کی دجال ترغیب دے گا جس کو جس کی طرف لوگوں کو کھینچے گا وہ ان کی بربادی کا ذریعہ بنے جو بظاہر بڑی خوبصورت لگ رہی ہوگی اور جس سے لوگ بچنے کی کوشش کریں گے مثال کو جو دجال کے پاس جو تھی وہ دراصل جو اس کے پاس آگ کی صورت میں ہے وہی چیز جو اس کی آگ میں کود جائے گا وہ دراصل جنت میں چلا جائے گا یعنی اگر کسی کو دجال آگ میں ڈال دے گا تو وہ آگ میں نہیں جائے گا وہ دراصل جنت میں داخل ہو جائے گا دیکھو جی دجال یہ جب ایسی چیز ہو تو اس میں بڑے بڑے انسان فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور دین کی باریک سمجھ اور اس کو تفقو اور باریکی حاصل نہ ہو ہے کے انسان کی یہ فطرت ہے جس چیز کو خوبصورت سمجھے گا جس کو بظاہر اچھا سمجھے گا اسی کی طرح لپکے گا اور جب اس کی لپکے گا بربادی کی طرف چلا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک بہت بڑی حقیقت سے آپ نے پردہ اٹھایا اللہ کرے آج کی اس برکت والی راتوں میں ہمارے دل سے بھی پردہ اٹھ جائے آپ نے ارشاد فرمایا خوجی بطل جنت و بل مکارے خوجی بطل نارو بشہوات ایسا خوبصورت ارشاد ہے پورے ذخیرہ احادیث میں ہم اپنے دل و دماغ کی تختی پر اس کو لکھ لیں بہت بڑی حقیقت سے آپ آپ نے نے پردہ خودی جنت جنت بڑی خوبصورت ہے بڑی نعمتوں والی بڑی قیمتی ہے کسی کے اس کے حسن کا تصور اس کی خوبصورتی کا تصور کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں گزرا نہ کسی آنکھ نے آج تک ایسی چیزیں دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ایسی حسین چیز ہے جنت لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو جو ڈھانپا ہوا ہے وہ مکارے سے ڈھانپا ہوا ہے ان چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے جو نفس کو ناگوار لگتی دیکھو جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں نفس کو تکلیف ہوتی نماز کی پابندی میں نفس کو تکلیف صبح کی نماز میں اس کو تکلیف ذکر کرنے میں تکلیف تلاوت کرنے میں دماغ ایسا بو جاتا ہے جیسے کوئی پہاڑ دماغ کے اوپر اتر ایسا لگتا ہے یہ سارے کاموں سے تکلیف ہوتی پھر حرام چھوڑنے میں تکلیف رشوت چھوڑنے میں تکلیف جب وہ رشوت کا پیسے سامنے آ رہا ہو حرام کا ہو حرام آمدنی ہو یہ ساری چیزیں چھوڑنے میں نفس کو بڑی تکلیف ہو لیکن یاد رکھیں یہاں اس نے تکلیف برداشت کر لی آپ نے فرمایا انہی کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے یہاں جو تکلیف نفس کی گوارا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے جنت بل مکارے جو جنت جانا چاہتا ہے اس کو ان پردوں سے گزرنا پڑے گا یعنی جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں ان چیزوں کو پار کرنا پڑے گا اور دیکھیے جو دوسری طرف دوسرا رخ آپ نے بیان کرنا وہودی رات اور اللہ تعالیٰ نے دو کی آگ کو شہوتوں کے ذریعے سے ڈھانپا ہوا یہ جتنی بھی شہوات ہیں شہوات کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کے نفس کی جو بری خواہش جو گناہ کی خواہش ہے چاہے حرام کھانے کی خواہش ہو حرام دیکھنے کی خواہش ہو جتنی بھی بری خواہشیں جن کی طرف نفس نپکتا ہے ان کی طرف چپکتا ہے یہ دراصل اپنے نفس کی اس خواہش کو پورا کر رہا ہے اس کے نیچے آگ چھپی ہوئی یہ جہنم میں داخل ہے تو نفس کی پورا کرنے والا نفس کی طرف بڑھنے والا وہ آگ کے وہ آگ کے اندر بڑھنے والا آگ کے اندر کودنے والا کاش کے آگ آج ہمیں پتہ چل جائے ہمیں حقیقت کو سمجھ لیں اور قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین آپ کے قدموں پر کیسے خوبصورت انداز میں آپ نے آج حرام دیکھنے کو جی چاہتا ہے حرام کاری کو جی یہ نفس برا نفس کس کی طرف لے جاتا ہے حرام سننے کو جی چاہتا ہے حرام کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہے حرام کی طرف قدم اٹھتے ہیں حرام کام کرتا ہے جتنے بھی کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا وہ حرام غیبت سے لذت آتی چگلی میں نفس کو لذت ہے جو جھوٹ بولنے میں لذت جھوٹ کے ذریعے سے کمارا رشوت ہے سود ہے اور جوئے کی کمائی یہ ساری چیزیں تو نفس کی لذت ہیں جن کو پورا کر رہا ہے لیکن نفس کی لذت نہیں پورا کر رہا اپنے آپ کو آگ کے اندر تھکی قرآن نے بیان فرمایا سورہ نصاب ان الذين ياكلون اموال اليتامى جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں میں یہ جو ساری آیات آپ کے سامنے پیش کروں یہ فریب کو کھولنے کے لیے فریب کیسا ہے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں چاہے میراث کی آڑ میں ان کے ترکے پر قبضہ کر کے کسی صورت میں بھی وہ دراصل اپنے منہ میں حرام کا لکما داخل نہیں کر رہے ان وہ اپنے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے کر رہے یہاں تو دیکھنے میں کباب کا لکمہ بریانی کا جا رہا ہے بڑے لذیذ کھانے کھا رہا ہے اس کے ذریعے سے اس آمدنی سے پیٹ بھر رہا اپنا لیکن وہ جو پیٹ کے اندر جا رہا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو شکل عطا فرمائے وہ انگاروں کی شکل یہ انگارے بھر رہا اپنے پیٹ کے دیکھیے جی یہ ہے فریب تو دجال کا فریب دنیا کا فریب اس فریب سے ہم نکل آئیں اور آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنت پہ عمل کر لیں اس وقت دنیا بس فریب میں مبتلا مغرب نے فریم میں ڈالا نئی روشنی نے فریم میں ڈالا روشن خیالی نے فریم میں ڈالا دنیا فریم میں مبتلا ہے کاش اس فریب کا پردہ چاک ہو جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبصورتی ہمارے سامنے ظاہر ہو میں مولانا روم کی بیان کردہ حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کس طرح کس طرح کے فریم میں مبتلا مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں بڑی خوبصورت ایک حکایت ذکر فرمائی ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کی اکلوتا شہزادہ تھا شادی کی اور بڑے ارمانوں سے بڑی چاہت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت رشتہ ہو سکتا تھا انہوں نے منتخب کیا ظاہر بادشاہ کا اکلوتا شہزادہ کافی عرصہ گزر گیا ملکہ کو فکر اولاد بھی نہ ہوئی اور حالات کی تفتیش سے پتہ چلا یہ جو شہزادہ ہے جس کی شہزادی سے شادی کی مولانا روم لکھتے ہیں وہ تو اپنے گھر والی اپنے گھر سے میں جاتا ہی نہیں وہ تو رات کسی اس شہر کی بڈی کابل جادوگرنی کی اس کے پاس جا کر رات گزارتا ہے اس شہر میں ایک بڑی جادوگرنی تھی کالی بھجنگ اور بڑھیا اس کے پاس جاتا ہے اب یہ جب واقعہ بادشاہ کو پتا چلا اور ملکہ کو بہت فکر مند ہمارا شہزادہ ہم نے شادی کی سالہ سال گزر گئے اور یہ جاتا ہے وہاں رات گزارنے کے لیے کیسی اس کے پاس جا رہا ہے بہت فکر ہوئی پتا یہ چلا اس زمانے کے اولیاء اللہ اہل اللہ علماء سے مشورہ کیا پتہ چلا کہ اس جادوگرنی نے شہزادے پہ جادو کیا اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی جو اس کے لیے بیوی تھی وہ اس کو سب سے بری اور بدصورت لگ رہی اور جو سب سے بری ہے جس جادوگر نے کیا جو بد شکل اور بدصورت ہے وہ اس کو حسین لگ رہی بس اس جادو کے فریب کی وجہ سے بدصورت حسین حسین اس کو بدصورت لگ رہی چنانچہ وہاں جا رہا بہت سے کروں اس جادو کا سن کر چنانچہ اس زمانے کے اہل اللہ سے قرآن پاک کے آیات کے ذریعے دم کروا کر علاج کروایا جادو کھل چنانچہ جادو سے شفا حاصل ہوگی شہزادے اب بادشاہ نے اپنی, اپنی جس بیوی کے پاس سالہ سال سے نہیں جاتا تھا شہ اس کے پاس بھیجا جاؤ اپنے گھر والی کے پاس جاؤ جو شہزادی مولانا روم فرماتے ہیں وہ زمانے کتنی حسین شہزادی تھی کہ جب یہ شہزادہ اس اس کے پاس پہنچا کو جا کر ایک نظر دیکھا اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا بے ہوش ہو بے ہوش ہو کر گر گیا کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا اب اس کو پتا چلا اوف میں کس چیز میں مبتلا تھا جو اللہ نے مجھے ایسی گھر میں نعمت عطا کی وہ بدصورت لگتی آج بھی گھروں میں ایسے حالات بہت ہیں کم نہیں ہیں اور جو بدصورت ہے وہ اس کی طرف بھاگا جا رہا اس اس کو کو وہ حسین لگ رہی لیکن جس وقت جادو کا فریب اترا حقیقت اس کے سامنے کھل گئی مولانا روم فرماتے اس حکایت کے بعد واللہ لذیم اسی طرح اس دنیا کی جادو گرنی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہوا ہم فریب میں مبتلا یہ ہمیں حسین لگ رہی یہاں کے مکان ہمیں حسین یہاں کی آبادی یہاں کی گاڑی یہاں کا سب کچھ عہدہ عزت ساری چیزیں ہمیں حسین لگ رہی اور جو اللہ اور اس کے رسول نے اصل عزت بتلائی آخرت سے عزت آخرت کی کامیابی آخرت کی نعمتیں وہ ہمارے اس کے پر نسل رغبت ہی نہیں کرتا ہم ایسے فریم میں مبتلا اس دنیا کی جادوگرنی نے جادو کیا لیکن جس وقت اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کی برکت سے صحابہ کرام کے دل اللہ نے ایسے شفاف فرمایا حقیقت کھل گئی تھی کہ اصل چیز آخرت ہے اصل کامیابی آخرت کی اصل عزت آخرت چنانچہ ان کے حالات ہی دوسرے تھے ان ان, ان کے متمع نظر ان ان کی سوچ ان کا مقصود ہی دوسرا اب یہ واقعہ بھی ہم نے سمجھا اور احادیث بھی آپ کے سامنے آئی اب ہم دوبارہ پھر قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں ایسی آیات ہیں اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت ایسی ہے حضرات مفسرین نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ قیامت تک پرانے پاک کی تفسیریں لکھی جائیں گی ان کے متعلق بیان کیا جائے گا اس کے بات ختم نہیں ہوں گے ایسے عجائبات اللہ نے ایسی تعلیم اب پھر ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں پھر تفصیل کی طرف آئیں فرمایا کہ کل ہل نبی حکم بال افسری نا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہلبی حکم کیا ہم بتلا دیں تجھے تم لوگوں کو تمبینہ کر دیں بتلانا دیں تم کو بال اکثرین ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے اعمال تو کر رہے ہیں لیکن نقصان سب سے زیادہ انہی کو ہو رہا یہ کون لوگ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتلا دو ہمارے کام کھڑے ہو جانے چاہیے ہم نے اس زمرے میں داخل ہو جائے کہ ہم اس اعمال تو کریں پسینہ تو بہائیں اور محنت کچھ حاصل نہ ہو اور اس کا نتیجہ صفر ہو بلکہ نتیجہ برس ببال کی صورت اس کا سب سے پہلا مزداق تو قرآن نے خود ذکر فرما دی دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح اور محنت دنیا کی زندگی میں اکارت چلی گئی کوشش کی محنت کی مجاہدہ کیا عبادت کی لیکن دنیا کی زندگی میں ضائع چلی گئی وہ اور یہی یہی سمجھتے رہے یہی گمان کرتے رہے انہم سنا کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے دیکھو جی یہ بڑا فریب ہے کہ کام اللہ کو ناپسند ہو اور کرنے والا اس کو اچھا سمجھ رہا ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں کوئی آدمی سخت بیمار ہو کسی بھی ڈاکٹر ماہر کے پاس کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر کے پاس جائے وہ شکل دیکھ کر بجائے سخت بیمار اور یہ آدمی اس کو اپنی صحت سمجھ رہا خدا نہ تھا کسی کو گردے کی تکلیف ہوتی اس کا جسم سوت جاتا پھول جاتا پہلے بچہ کمزور ہو لیکن کڈنی اس کا جب مرض ہو جاتا ہے اس کے جسم پہ ورم آ جاتا اب وہ نالائق اور جاہل باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے پھولنے کو اس کی طاقت اور صحت سمجھے اور اسی میں وہ خوش رہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کیسا توانا اور آج کل ہم نے اپنے جسم کے ورم کو اپنے دنیا کے ورم کو اس کے سوٹ جانے کو اپنی صحت سمجھ رکھا اور اس میں مختلف اس کا بیماری ہونے کا راز ہمارے اوپر سب سے اچھا سب سے کامل اور اچھا وہ مریض ہوتا ہے جس کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے اگر اس کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو تو اس شخص کو کو اس کی علاج کی اور شفا کی کوئی سبب دیکھو مریض کئی قسم کے ایک مریض وہ جس کو اپنی بیماری کا احساس ہو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا تدبیر کرے گا علاج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ کرنا دوسرا مریض وہ جو اپنی بیماری کے بارے میں لا علم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے کبھی کسی کی کسی کے پاس بیٹھنے سے کسی ڈاکٹر کے بتلانے سے اس اس کو پتہ چلے کی بھی شفا کی امید ایک بندہ وہ تیسرا مریض وہ کہ ہے بیمار بلڈ پریشر کا مریض شوگر اس کی انتہائی اس کی آخری لیول پہ لیکن اس کو صحت سمجھ رہا ہے جو بھی اس کو سمجھاتا ہے ڈاکٹر طبیب سمجھاتا ہے بھائی فکر کرو وہ اس کو اپنی صحت سمجھتا ہے اور اس کو اس کی علاج اور اس کی فکر اس کی طرف وہ نہیں آتا اس بندے کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں یہ بربادی کی طرف جاتا ہے ہماری کیفیت جو گناہ جو کام اللہ اس کے رسول کو ناپسند اگر ہم اس کو گناہ سمجھ لیں تو ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی طے ہو ہمیں اگر پتہ چل جائے نا یہ گناہ ہے تو ہم کامیابی کے پہلے قدم پہ ہم نے قد... پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا اس کے بعد اگلا قدم ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور یقین جانیں اگر ہمیں گناہ سے گناہ ہونے کا پتہ چل جائے نا اور ہم سمجھ لیں واقع گنا سود بھی گنا گانا بجانا یہ گانے کہ جتنے یہ آج کل سے یہ ساری چیزیں گناہ مخلوط اجتماعات گناہ منقرات یہ جتنی چیزیں یہ گناہ ہیں اگر ہم ان کو گناہ سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے جس وقت کوئی تکلیف ہو کوئی درد ہو اس وقت زبان سے یہ کلمہ نکل جائے اللہ معاف فرمائے لیکن اگر ساری زندگی ان کو ہم ان کو اس کو اچھا سمجھتے رہے اور اس کو ہم کمال سمجھتے رہے اور خوبی پھر یاد رکھیں پھر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اسی وقت ہوگی جب ہم اس کو گناہ سمجھیں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے بلکہ ان کو صحیح سمجھتے اور ایسے رہنمایان ایسے مہربانی ایسے رہنمائی کرنے والے ایسے زعما ان کی بھی کمی نہیں جو جو جس کا جیسا جی چاہتا ہے اس کی خواہش کے مطابق جواب دینے والے بھی موجود ہیں جی جو سامنے موجود ہے اس کے ٹخنوں سے نیچے شلوار کا مسئلہ آتا ہے تو بتلانے والے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی جی، یہ پرانے زمانے میں اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک طرف اور اس آدمی کی تعلیم ایک طرف گانے کا مسئلہ آتا ہے کہتے یہ موسیقی روح کی غذا ہے اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہاں گئی وہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی اور وہ سب ارشادات جس میں آپ نے مذمت فرمائی اور آپ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر ڈھول باجے کی آواز سے بچتے تھے جب تک آواز آتی رہتی تھی اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکال کہاں گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آپ کی صورت آپ کی سیرت لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کے گناہ ہونے کا احساس ہو جائے بس یہ ہماری کامیابی کا پہلا قدم پہلی بات تو یہ قرآن پاک نے یہ کفار کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ بھی صحیح کریں اگر یہ اعمال بھی کریں اگر اگرچہ اپنے اعتبار سے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ڈالیں گے مشرقین مکہ جس وقت بیت اللہ شریف تعمیر ہوا انہوں نے نئی نئی تعمیر کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات طیبہ کا ابتدائی زمانہ زمانہ جاہلیت میں مشرقین مکہ کا خیال تھا وہ بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرتے اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں اب بتلائیے جی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور خود فحش کام کر رہے ہیں بے حیائی کا کام کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ نیکی نہیں کتنے ایسے کام ہیں یہ امت مسلمہ بھی ایسی خرافات میں مبتلا ہو گئی جس کو وہ نیکی سمجھ رہی لیکن دراصل وہ نیکی جیسے شاعر مشرق نے کہا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات نے کھو خرافات کو عبادت سمجھنے لگے بدعات کو عبادت سمجھنے لگے اور اسی کو نیکی سمجھنے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عبادت نہیں اس کے قرب کا ذریعہ نہیں دوسری بات پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ایمان کے بغیر کوئی اعمال کرے گا تو بڑا خسارے والا اگرچہ وہ نیکی سمجھ رہا ہے اس کو لیکن اللہ کے ہاں اس کو کوئی وزن نہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا شرف ادا دوسری چیز اگر کوئی بندہ عمل کرے لیکن اس کے عمل میں اخلاص موجود نہ ہو یہ تفصیلات کو میں چونکہ بیان کرتے ہوں اسے خلاصہ کر اگر عمل تو اس نے کیا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا نام و نمود کے لیے کیا شہرت کے لیے کیا تب بھی وہ بڑا خسارے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی اس کو اجرت اور کوئی اس کو سلا نہیں اس کی محنت اکارک چلی جائے گی اس اس کا کا جو کچھ بھی اس نے کی اس نے سخاوت تو کی اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا لیکن نام و نمود کی خاطر کیا اللہ کی رضا کے لیے اس نے عبادت تو کی لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی بلکہ مخلوقات میں اور دوسرے لوگوں میں اپنا عبادت گزار ہونے کا چرچا کرنے کی اس نے حج تو کیا حاجی کہلوانے کے لیے کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا اس نے جہاد تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا مجاہد کہلوانے کے لیے کیا سپاہی کہلوانے کے لیے اس نے کیا اس نے علم تو حاصل کیا بڑا عالم کہلوانے کے لیے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ میں حدیث کا خلاصہ عرض کروں ایسے لوگ بڑے نقصان میں چلے جائیں گے جن کے اعمال میں اخلاص موجود نمبر تین کسی آدمی نے عمل کیا اور عمل اس نے اخلاص کے ساتھ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں آپ کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں کیا وہ عمل بھی اس اس اس کا کا کا بے ضائع چلے جائے گا اس کا کوئی وزن اس کو قیامت کے دن حاصل اب یہ مثالوں سے میں عرض کر چکا ہوں جتنی بھی بدعات ہیں جتنی بھی بدعات ہیں جن کو دین سمجھ کر دین بنا دیا گیا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی خیر القرون میں وجود نہیں تھا اور اس کو اب دین بنا لیا اب وہ چاہے جتنی محنت کرے جتنا چاہے وہ کرے لیکن اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کی بدعت کی وجہ سے اس پر وبال ہو جائے میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں حوض کوثر پر ہوں گا لَيَرِدَنَّ عَلِيَّ اقوام میرے سامنے میری امت کے کچھ افراد ایسے آئیں گے یہ روایت معطا امام مالک میں امام مالک نے بھی ذکر کی اور حدیث کی تقریباً اکثر کتابوں میں یہ روایت موجود فرمایا کہ میں اپنی امت کے افراد کو ان کے آزائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا کہ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے تو ان کے آزائے وضو ان کا چہرہ ان کے ہاتھ ان کے بازو ان کے پاؤں چودہویں رات کے چاند کی طرح میدان قیامت میں چمک رہے گے میں ان سے گا میرے امت کے افراد فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر کوثر میں حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے جب وہ میرے قریب آئیں گے فرشتے مجھ سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بڑی تبدیلیاں کر دیں اور نئی نئی باتیں گھڑ دیں اور بلاس کی جاتی انہم بعد انہوں نے آپ کے بعد نئے نئی باتیں دین کے اندر دین نام سے ایجاد کر دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بڑی تبدیلیاں کی جب یہ فرشتے عامر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں بتلائیں گے جب کہ وہ لوگ نمازی بھی ہوں گے کیونکہ آپ ان کے آزائے وضو سے پہچانیں پرہیزگار ہوں گے لیکن اپنی بدعات کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ارشاد فرمائیں گے بڑی عبرت بس نصیحت کے لیے کافی ہے سحقن سحقن لمن غیر آبادی ارے یہ تو برباد ہو جائے یہ برباد ہو جائے جنہوں نے میرے دین میں میرے بات تبدیل کی یہ تو ہلاک ہو جائیں سوحکن سوحکن آپ وہاں سے ان کو ٹھکرا دیں گے ان کو پانی نہیں ملے گا ان کے لیے تو بربادی انہوں نے میرے بات میرے دین میں تبدیل ہے بیدات کیوں اتنا برا برا گنا ہے میں اس کا اس کا فلسفہ بھی عرض کر دوں اتنا برا کیوں ہے شرک سے کم اور باقی تمام گناہ کبیرہ سے بڑا گنا ہے بدعت یہ بدعت بڑا خوش نما گناہ ہے خوشنما خوش نما اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ عبادت سمجھ کے کر رہا کوئی بندہ عبادت سے کب توبہ کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل نہ فرما دے اس کی حقیقت اس پر نہ کھلے اس لیے اس کو عبادت سمجھ رہا یہ بدعت کیوں اتنا بڑا گنا اس لیے کہ جو بندہ بدعت کرتا ہے کسی دین میں کسی نئے کام کا اضافہ کرتا ہے جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لے دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام اور بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ شخص ایک الزام لگاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے ایک تہمت لگاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے نعوذ باللہ اپنے عمل کے زبان کے ذریعے سے نہیں عمل کے ذریعے سے نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین ناقص چھوڑا تھا آج ہمارے عمل کے ذریعے سے یہ کامل جب کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل طور پر ہمیں عطا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جائے یہ بدت کرنے والا ایک قسم کا یہ الزام ٹھہرا رہا ہے کہ گویا اب تک دین نامکمل رہا اب اس کو مکمل کر اب تک چودہ سو سال تک اذان نامکمل رہی اب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ایک مکمل اذان بن جائے پہلے ایک ایسی اذان پہلے نماز نامکمل تھی اب ہم کچھ اس میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے یہ الزام الزام جاتا جاتا ہے ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ اس لیے سنگین گنا اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا من امرینا جن لوگ جو بھی شخص ہمارے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے گا وہ مردود ہے اس کا عمل بھی مردود وہ شخص بھی مردود یعنی اس کو ٹھکرا دیا جائے گا اللہ کی پھر اس لیے یہ بدعت سنگ بدعت بڑا سنگین گناہ آج لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کیوں اس لیے کہ آبا و اجداد سے چلی ہوئی رسمیں ہم کیسے چھوڑ دیں جب اس دن کیا ہم بتلاتے ہیں بھائی یہ جنازے کے بعد دعا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی نہ صدیق نے مانگی نہ فاروق نے مانگی یہ بدعت ہے اس کو چھوڑ دیں کہتے ہیں دعا مانگنے میں کون سا رہے دعا تو خیر کا کام ہے بس یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چونکہ اس کو خیر کا کام سمجھ رہے اس لیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار یہی تو میں کل عرض کر رہا تھا پھر مغرب میں اگر تین کی وجہ چار رقط پڑھ لی جائے تو کون سا جرم کیا اس نے چوتھی رقط میں سورہ خاتے ہی پڑھی نا اس نے دروشی بھی زیادہ پڑھا اس نے اللہ اکبر ہی زیادہ کہا اس نے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ زیادہ کہا چھ مرتبہ اس نے سبحان ربی اللہ کر دیا کون سا جرم کر لیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اگر شریعت سے پوچھیں فرمایا جائے گا اس نے نہ صرف یہ کہ نماز اس کی ادا نہیں ہوئی بلکہ اس نے چار رکتیں پڑھ کے جرم کا ارتکاب کیا ہے یہ قابل سزا جرم چوتھی رقط پڑھ کے کون سا جرم کیا کیا اچھا ہی کام تھا لیکن نہیں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم فجر کی دو رکتوں کی جگہ تین بنا لیں یا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم عشاء میں چار کی جگہ تین کر لیں ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ ہم اللہ اکبر ایک کی جگہ دو اللہ اکبر کہہ لیا کریں ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ لا لا الہ الہ جب ہم اذان کا کلمہ الا اللہ پہ ختم کریں بعد میں محمد الرسول اللہ بھی ملا ہمیں اجازت نہیں ہم تو اسی طرح کریں گے جس طرح سے نقل آ رہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہم نہیں کر سکتے کمی بیشی لیکن جو کمی بیشی اس کے اندر کرے گا وہ اس اس حالت میں چلائے اب کہا جاتا ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل خانی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ اکیسواں نواں چالیسواں ان کو عبادت سمجھ کے کیا جاتا دین کا حصہ بنا دیا گیا یہ دین نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کیسی بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کی قبر اثر کیسی آپ کی قبر اثر روایات میں آتا ہے ایک بالش اونچی قبر کوہان کی شکل میں جس طرح اونٹ کی کوہان کی آپ کی قبر مبارک اب قبروں کو پختہ کرنا اس پر سنگ مرمر لگانا پھر اس پر اگر بتیاں چلانا پھر اس پر دیے جلانا کہاں سے آیا نہ تو پرانے کریم میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان پر پھولوں کی چادر اور پھر اس کو عبادت سمجھنا اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اس سے اللہ کا قرب میں اضافہ ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا قرب میں اضافہ یہ تو اور دوری ہو رہی ہے اس لیے کہ وہم یا سبون انہم یقسنون سنا یہ محنت ضائع چلی جائے گی اس لیے یہی پیسہ جو نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے خرچ کیا اگر یہ پیسہ اخلاق سے اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا کسی کی مدد میں خرچ ہوتا کتنا کتنا کام کام بن جاتا دیکھیں کل خانی میں کیا حال ہوتا ہے یہ کل خانی میں تیسرے کی عرض جی، شادی کا ولیمہ اور مرک کا یہ کھانا چاہے وہ کہیں سے قرض لے کر کرے یقین جانے ایک دفعہ میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوں فون آیا کہ جی وہ ہمارے ہاں بریانی ختم ہوگی لوڑ لڑ رہے تیسرے کے لیے جمع افسوس کے لیے بریانی ختم اب متنجن آ رہا ہے بریانی آ رہا ہے ٹکے آ رہے ہیں کباب آ رہے ہیں یہ یہ خرابات ہم نے خود اضافہ کی ہے اس کا دین سے اور رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ان چیزوں کے ترک کرنے میں ہمارا بھی فائدہ ہمارے مرحومین کا بھی فائدہ اور جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کے کرنے میں ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہماری آخرت کا بھی نقصان ہم ان باتوں کو سمجھ لیں یہ بات یہ بات کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں یہ بات کسی مسلک کی بات نہیں یہ بات کسی تاثر کی طرف نہیں لے جا رہی یہ تو رسول اللہ کی سنت آپ کے طریقے کی طرف لا رہی ہماری قبر ویسی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا آپ نے کتنے لوگوں کے جنازے خود پڑھائے آپ نے اپنے قبر کس طرح اپنے صحابہ کو دفن کیا ظاہر یہ سارے دین کے کام ہیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے تو ان چیزوں کو یہ ایک بڑا وسیع بات بدعات کر میں نے اس لیے عرض کیا کہ بدعت کرنے والا چونکہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی ساری صحیح اور محنت ضائع چلی جائے گی قرآن یہ فرماتا ہے یہ بندہ بڑا خسارے والا ہے جو کوشش تو کرے لیکن اس کو حاصل کچھ نہ ہو بلکہ اس الٹا اس کے لیے ببال کر تیسری چیز جو میں نے یہاں کرنی تھی چند باتیں تو آپ کے سامنے ہوگی ایمان کے بغیر محنت ضائع اخلاص یعنی اللہ کی رضائی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ کریں بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں بس یہ ہمارا مقصد ہو یہ ہمارے متمع نظر اللہ کی رضا ہر کام میں اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے ہر کام میں یہی مقصد ہے ہر عبادت کا تیس تیسری چیز یہ سمجھی کہ ہر کام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے بس یہی راستہ ہے عمل کرنے کا اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہم آخرت کے خسارے سے سے فریب بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو شر صدر کی دولت عطا کر اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دیں تاکہ ہمیں سیدھا اور یاد رکھیے آج بڑے لوگ پریشان ہیں جو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ جس کو دین کی طرف بہت سارے تو اس لیے دین کی طرف نہیں آتے ہم جائیں کس طرف اس کی بات مانیں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے جائیں کس یہ بھی ان لوگوں کا اشکال نمبر دو کہ دوسرا یہ باتیں یہ جیسے ابھی عرض کی یہ باتیں سمجھ نہیں بہت آسان ہے اس کا حل سب سے پہلے تو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ لینا اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ہم کتاب اللہ سے غافل کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب دیکھو جی کیسے شرک کے پردے کیا کیسے کیسے خیالات کی اصلاح کر رہی اللہ کی کتاب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں ہم خود سوچیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب بھی نہیں ہم نے پڑھی اس کی تعلیم اس کی روشنی کو بھی ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم اپنے اندر کی اس تاریکی کو کیسے دور کریں نمبر دو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے پڑھ آپ کی حیات طیبہ پڑھے آپ کی زندگی کیسے گزری پھر آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی ساری چیزیں موجود ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی سیدنا فاروق اعظم کی زندگی حضرت سیدنا عثمان غنی کی زندگی حضرت سیدنا علی مرتضی اور آپ کے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے آپ سے سیکھا اور امت تک پہنچایا جب ساری چیزیں کھلم کھلا ہیں تو بتلائیے اگر کوئی شخص اندھیرے میں کھڑا ہو روشنی کی طرف آنا ہی نہ چاہے جب کہ روشنی کا انتظام موجود ہو آنکھیں بھی اس نے بند کی ہوئی ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں کس طرح جاؤں تو اس میں قصور ان تعلیمات کا نہیں اس کی اپنی ذات کا اس نے اس نے دنیا میں چاہے جتنا بھی کمال حاصل کر لیا اس نے اپنی فیلڈ میں حاصل کیا نا قرآن اور سنت اس کے بارے میں تو بتلائے نا ہم نے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے گھر کے حوالے سے اپنے حوالے سے اس بارے میں کتنی فکر قرآن کریم کے بارے میں دیکھ ہم اللہ کے الحمد للہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہم اس قابل نہیں تھے لیکن اللہ نے توفیق دی کس طرح ترتیب سے ہم چلتے آئے کس طرح گیارہ پارے ایک ایک آئے دو دو آئے کر کے قرآن کا قدر ابھی یہ صرف تین چار دن ہو گئے انہیں آیات کے بارے میں درد ہو رہا یہ سب انہیں یہ قرآن کا فیض ہے ہم اس فیض کو حاصل کر لیں اور اگر ہم نے قرآن کی روشنی سے روشنی حاصل نہ کی تو پھر ہمارے خسارے میں کوئی شبہ نہیں ہم روشنی سے دور بھی رہیں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ یہ چیز کیسے حاصل ہو جائے دو چیزیں ہم پیدا کر لیں مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی مصنوعی میں فرمایا ایک مرتبہ ہندوستان میں کہیں سے ہاتھی آیا اور کہیں پہلے ہندوستان میں ہاتھی کا وجود نہیں لوگوں نے ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے اور ہندوستان میں کہیں سے ہاتھی آ جس بندے کے بادشاہ کا ہاتھی آیا تھا اس نے اندھیرے میں کھڑا کر دیا لوگوں کو کہا کہ آؤ آ کر ہاتھی کو دیکھو یہ ہاتھی کیا چیز ہے لوگ آ رہے ہیں اندھیرے میں ہاتھی کھڑا ہاتھی کا خود جسم بھی تاریخ کالا سیاہ اس طرح ہوتا پھر اندھیرے میں ایک شخص آیا اس نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ لگائے ٹٹولا تو اس کے ٹانگوں کے اوپر ہاتھ پڑے باہر لوگوں نے پوچھا جو انتظار میں تھے ہاتھی کیسا ہوتا ہے نے کہا بھائی یہ جو ہاتھی ہوتا ہے یہ تو ایک ستون ہے بڑا موٹا سا ستون ہوتا ہے یہ ہاتھی کی تعریف کر لوگوں کے سامنے ہاتھی کا نقشہ اور تعارف پیش کر دوسرا آیا اس اس نے نے ہاتھ پاؤں پٹولے اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگے باہر جا کے لوگوں نے پوچھا بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے کیسا پایا ہاتھی کو لوگ بھی اشتیاق میں کہیں کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے تختہ سا تو ہوتا ہے وہ سیدھا تختہ ہے بس اس کے علاوہ ہاتھی کی کوئی حقیقت نہیں اس کا ہاتھ تختے پر پو, اس کی پیٹھ پر پڑا تیسرا شخص تھا اس نے ہاتھی کو ٹٹولا اس کی سونڈ پہ ہاتھ پڑا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی باجے ٹائپ کی کوئی ایسی سینگ ٹائپ کی کوئی چیز ہے اس نے جا کر باہر یہ کیا یہ تو اس چیز کی ٹائپ ہوتی ہے ہاتھی یہ ہوتا ہے اب یہ دیکھو جی ہر بندہ ہاتھی کی تعریف اور تعارف پیش کرنے میں اختلاف کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے یہ تختے کی طرح ایک کہہ رہا ہے یہ ستون ہے ایک نے کہا یہ ایک سون ٹائپ کی کوئی ایسا ایک پائپ کی شکل کی کوئی چیز ہوتی ہے ہاتھی تو یہ ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں اب ہم مولانا روم کی تو اللہ والے کی نصیحت سنیں فرمایا ان لوگوں میں اختلاف اس لیے تھا کہ وہ اندھیرے میں کھڑے تھے اگر ہاتھی روشنی میں ہوتا تو آپس میں اختلاف نہ ہو سب دیکھ لیتے کہ کیا حقیقت اس وقت امت مسلمہ میں اختلاف کی وجہ اس لیے کہ اندھیرے میں روشنی نہیں بتلائیے ہم ہمارے پاس کتنی روشنی ہے ہم کس کی بات کو پرکھ سکتے ہیں یہ بات یہ جو اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے یہ قرآن و سنت کے آئینے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہم کسی عالم کی کسی کو کس کے بارے میں ہم پرکھ سکتے ہم علم کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں علم یاد رکھیے علم مسجد کے محراب سے اور مدارس سے جہاں زندگیاں وقت کی لوگوں نے یہاں سے علم علم صحیح قرآن و سنت کی روشنی آپ حضرات کو ملے جن لوگوں نے اپنا رات دن رات دن چوبیس گھنٹے قرآن و سنت ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا وہ لوگ بتلائیں گے کہ یہ ہیں قرآن قرآن و سنت کے ماہر اگر مجھے مجھ سے کوئی شخص اگر اس بات کی رائے لے کہ یہ بتلائیے مولانا آپ نماز پڑھاتے ہیں آپ یہاں مسجد میں امام اور خطیب ہیں بتلائیے اچھا ڈاکٹر کون ہے تو بتلائیے میں اگر رائے دوں گا تو میری رائے کا کوئی اعتبار ہے مجھے کیا معلوم کہ کون سا ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے کون سا ماہر ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھو جا کر جی کون سا ڈاکٹر اچھا ہے وہ بتلائے گا یہ ڈاکٹر مجھ سے اگر کسی لائر کے بارے میں کسی وکیل کے بارے میں پوچھا جائے گا کون ماہر ہے میں اس کا نہیں بتلا سکتا اس لیے کہ میرا فیلڈ ہے مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ کون سا انجینئر زیادہ اپنے فن میں کامل میں اس کے بارے میں رائے دوں گا وہ ناقص اور بیمار رائے ہوگی آج یاد رکھیے یہی اسی نقش میں ہم مبتلا ہم عالم اور رہنما پہچاننا چاہتے ہیں میڈیا کے راستے سے ہم عالم اور رہنما مسلح سے اور علماء کی جماعت سے نہیں پوچھنا چاہتے یہ بتلا دو کہ آپ بتلائیے کہ کون عالم ہے کون مستند ہے کون ایسا ہے جو قرآن و سنت کی رہنمائی رہنما یہ بہت سارے فریب ہیں اللہ کرے ان فریبوں سے ہم نکل جائیں اور میں تو کہتا ہوں جیسے چند دن پہلے ہمارے استاد صاحب بیان فرما رہے تھے ہم قرآن پاک کو پڑھیں ہم ادھر ادھر کو دیکھیں نہ آئے نا ہم قرآن کی طرف آئیں حدیث کی طرف آئیں حدیث کا بھی درس ہوتا ہے قرآن کا بھی درس ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کر لیں بس پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہم اس کو اختیار ہی نہیں کرتے ہم اس طرح آتے ہیں اس لیے پریشان ایک بات تو قرآن کریم نے یہاں یہ ذکر فرمائی کہ فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزنا جن لوگوں کی حالت یہ ہوگی ہم قیامت کے دن ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ڈالیں گے دالی کا جزا جہنم بیما کا فرو یہ بدلہ ہوگا جہنم ان کا بیما کا فرو ان کے انکار کی وجہ سے آیاتی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو راستے عطا فرمائے ہدایت کے دو ہی راستے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا دو راستے ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ کتاب اللہ کا مطلب اللہ نے کتابیں عطا فرمائی دیکھو جس اللہ سبحانہ و نے تورات عطا فرمائی زبور عطا عطا فرمائی فرمائی انجیل قرآن پاک اور دوسرے رجال اللہ ان کتابوں کو سمجھانے والے معلمین بھی ساتھ آتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو چار بھیجی لیکن معلمین ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب کم و بیش بھیجے پتہ یہ چلا ہمیں کہ ہم اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ایک کتاب ہونی چاہیے جو ہم پڑھیں بطور نصاب اور ایک پڑھانے والا معلم اور استاد ہونا چاہیے کوئی دنیا کے کسی فیلڈ میں بھی کوئی شخص صرف کتاب کو دیکھ کر کامل نہیں بنتا دنیا کے کسی فیلڈ میں بھی کوئی کتاب کو دیکھ کر کتاب کو دیکھ کر پڑھ کر کوئی درزی نہیں بن سکتا آج صرف کتاب کو دیکھ کر بلکہ کتاب کیا اب تو عربی آنا بھی ضروری نہیں نیٹ کا مطالعہ کر کے عالم اور مفتی کا منصب سنبھالنے کی کوشش ہوتی کہ ہم کسی طرح سے خود قرآن کی تفسیر شروع کر دیں جبکہ قرآن عربی بھی نہیں آتی باقی علوم بھی نہیں آتے لیکن صرف ایک آپ کتاب کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے اور دوسروں کی رہنمائی کا منصب اپنے ہاتھ میں لے لیتے کتنا خطرناک اور ذمہ داری کا کام ہے جو اس آسانی کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں وہ یہ چیز کہ کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن استاد کی ضرورت پڑی ہم کوئی شخص بھی اس وقت دنیا میں مطالعے کے ذریعے کوئی انگریزی میں ماہر ہو کوئی نیٹ کا مطالعہ کر کے کسی نے گھر میں کوئی علاج معالجہ شروع کیا کوئی شخص بھی ضرورت نہیں کر گھر میں مسز بیمار ہو اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہہ کے کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نہ فیس دیں نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت میں نیٹ کھولتا ہوں ویب سائٹ سے دیکھتا ہوں اور تمہاری بیماری کی تشریح میں علاج کرتا ہوں میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کی ہمت نہیں گھر میں خاص طور پہ شاید اپنی والدہ کے بارے میں کسی اور کے بارے میں کوئی شاید کر دے کوشش لیکن اپنی مسز کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کرے کہ خدا خاص طور لینے کے دینے نہ پڑ جائے کوئی بندہ بھی علاج نہیں کرے گا کتاب کو دیکھ کر لیکن صرف کتاب کو دیکھ کر مسئلہ بتلانے اور قرآن کی تفسیر کرنے کی اور اپنا آئیڈیا اپنا خیال اور آئی تھنک یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن تو یہ بھی وہ فریب ہے جس فریب میں اس وقت بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے کہ وہ شرائط وہ چیزیں تو حاصل نہیں کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو کلمات میں نے اس وقت کہے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی شامل فرما دیں اور میں نے اللہ ہی کی رضا کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ کلمات کہیں اور میری خواہش یہ تھی کہ آپ کے دل میں اتر جائیں اللہ کرے آپ کے دل میں یہ ساری چیز اس میں کوئی چیز بھی خواہش نفس کی شامل نہیں تھی بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف لانا اور ایک حق بات کو جو سینے میں امانت تھی آپ کے سامنے واضح کرنا تھا اللہ کرے یہ بات میری آپ کے سامنے کھل کر آ جائے اب کچھ باتیں آپ حضرات کی اجازت سے سے اس رات کے حوالے عرض کرتا ہوں ویسے میں نے شب برات کے حوالے سے جمعے کے بیان میں تفصیل سے عرض کیا تھا لیکن چند باتیں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو دوسری بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے بہت سارے موسم راتیں ایسی آتی ہیں دن ایسے آتے ہیں جو بڑی برکتوں والے ہیں انہی میں سے ایک رات یہ آج کی رات بھی ہے بعض احادیث مبارکہ میں اور امت کا تعامل اور ہمیشہ سے عمل چلا آ رہا ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فرمایا کہ جب شعبان کی یہ نصف یعنی 15ویں رات آ جائے تم اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو بعض دوسری روایات بھی آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک رات میں ایک مرتبہ جنت البقی بھی تشریف لے گئے امت مسلمہ کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا بھی فرمائی اس رات میں بعض روایات میں آتا اللہ سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہوتی ہے اور آسمان دنیا سے بار بار اعلان ہوتا ہے ہے کوئی معافی کا طلب گار ہم اس کو معاف کر دیں کوئی رزق کا طلب گار ہم اس کے رزق میں کشادگی کر دیں اور ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا شخص کے ہم اس کے لیے عافیت کا فیصلہ کریں یہ باتیں جو احادیث سے مبارکہ میں آئی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کام تو کر اب ان عبادات میں خود عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام اور آپ کی روایات اور صحابہ کے اقوال میں کوئی خاص خاص عبادتیں ثابت نہیں بس اتنا پتہ چلا کہ ہمیں اس رات عبادت کرنی چاہیے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اللہ کی مغفرت مانگنی چاہیے امت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے یہ بات ہے سر اب ہم اس میں کریں کیا تو عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ہم اپنے اپنے طور پر اس کو ادا کر لیں یعنی اور کچھ نوافل پڑھ لیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے سلاط التصوی پڑھ لیں چونکہ یہ ویسے فضیلت والی راہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے چونکہ آج کی رات میں لوگ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو چلو سلاد و تصویر بھی پڑھ لیں سلاد و تصویر کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں گا آپ اور اسی طرح کچھ دروشی پڑھ لے کم از کم ہم ایک ایک ہزار مرتبہ دروشی پڑھ لیں مختلف نشستوں میں پڑھ لیں درود ابراہیمی سے آغاز کر لیں بیچ بیچ میں چھوٹے درود سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی یہ چھوٹے درود پاک ہیں جس میں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے سلاد بھی ہے سلام بھی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق ہیں ایک امتی پر بے شمار حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے ہم کثرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیج کریں تو درود و سلام پڑھیں استغفار بھی کریں تیسرے کلمے کا ورد کریں کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں سورہ کاف ہماری مکمل ہونے والی چلو اسی کی تلاوت کر لیں اور جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مختلف نوعیت کی عبادت ہم اس آج کی رات کر سکتے ہیں اور اس میں افضل اور بہتر یہ کہ ہم گھر میں عبادت کا مت آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے طیب آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ نقلی عبادات میں گھر میں عبادت کا اہتمام فرمائیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا اس کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں بہنیں وہ بھی عبادت میں شریک ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق بھی بڑھتا ہے کہیں تلاوت کی کو قرآن پاک کی آواز آئے کہیں درود پاک کی کہیں تصویر ہو رہی کہیں سلاد و تصویر گھر بھی ہمارا اللہ کی عبادت کا مرکز ہے تو اس طرح گھروں میں مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی جہاں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر گھر میں جا کر یہ خطرہ ہو کہ میں سو جاؤں گا دوسری چیزوں میں تو پھر مسجد میں عبادت کر اصل چیز یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے جہاں اس کو سہولت ہو اور اگلے دن کا روزہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو روزہ رہے لیکن روزے میں یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہی روزہ ہے اس کے ساتھ دوسرا روزہ ملانے کی ضرورت نہیں بعض رات سوال کرتے ہیں جیسے محرم کے عاشورہ کے روزے میں آتا ہے وہاں دو روزے وہاں دو روزے اس لیے رکھنا ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہ سے بچنے کے لیے حکم فرمایا تھا کہ قوم یہود ایک روزہ رکھتی ہے حرموسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون کے لشکر سے نجات کی یاد میں اور ہم تو حضرت موسا کے زیادہ حقدار محبت کرنے والے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مشاورت سے بھی بچیں گے دو روزے رکھیں تو آپ نے عاشورہ کے بارے میں فرمایا یہاں بس ایک ہی روزہ ہے ایک روزہ جس کو اللہ تعالیٰ تو اور اس روزے سے بڑی برکت ہوتی ایک رمضان کی یاد بھی آ جاتی ہے رمضان کے لیے ایک تیاری بھی بن جاتی ہے وہ روزے کی خوشبو پہلے سے آنا شروع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے پورے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی کہ آپ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ رمضان کی تیاری روزہ میں فرماتے تھے اور شابان میں سے روزے جس کو جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے ابھی میں آپ حضرات کے سامنے دعا کے بعد جن حضرات کو معلوم نہ ہو سلاۃ التصویر کا طریقہ ان کی خدمت میں عرض کر دوں گا وہ حضرات قریب آ جائیں ان کے سامنے میں سلاۃ التصویر کا تو بہت سارے حضرات کو معلوم ہے وہ جانا چاہیں گے آپ حضرات کا وقت بھی میں نے بہت زیادہ لے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کو قبول فرمائے اس لیے کہ راتیں کبھی کبھی آتی ہیں اور آپ حضرات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 اللہ آفیت والی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ آج کی رات آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق برکتوں والی رات ہے اللہ اس کی پوری برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ آپ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے ہم سب کو اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دی ہمارے والدین کے گناہوں کو ہمارے اعزا احباب گھر والوں کے گناہوں کو پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دی یا راہمین آپ آج کی رات میں اپنی طرف سے یا اللہ یا راہمین رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مورد اور مستحق بنا یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والبکرام اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اے اللہ تمام مومنین اور تمام مومنات کی جو زندہ ہیں یا وفات پاگے سب کی مغفرت فرما دیں یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے کفریات سے شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما یا رحم الراحمین بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پورے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے خواہش سے منقراج سے توبہ کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا جس وقت وقت آخر آئے ہماری زبانوں پہ یا اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے و کرم سے جاری فرما یا ہمراہیم جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما جو پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ پوری امت مسلمہ پریشان ہے یا اللہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے اور یا اللہ پوری امت کی مصیبتوں کی وجہ بھی ہمارے گناہ اور ہماری کرتوتیں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے ہم بھٹک رہے ہیں دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور پریشانیوں میں اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ جمع فرما دے اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے یا اللہ ہمارا وطن عزیز پاکستان بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہے بحرانوں کا شکار ہے اللہ آج کی رات میں اپنے فضل سے اللہ یا اللہ اس وطن کے بارے میں مملوکت خدا داد کے بارے میں رحمت کے فیصلے فرما دیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دیں یا اللہ ہمارا ہمارا یہ وطن ہمارا یہ شہر کراچی یا اللہ آگ میں یا اللہ یا اللہ خون میں نہایا ہوا ہے آگ جر رہی ہے اللہ معصومہ کا خون بہ رہا ہے اللہ شرپسندوں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ان کے مقدر میں توبہ نہیں ہے تو یا یا اللہ رحم الرحمین تمام مسلمانوں کو اے اللہ تمام شہر والوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری عزتوں کو ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو یا اللہ شر پسندوں کے شروع سے محفوظ فرما اللهم احفظنا من ورائنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نجالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ مسلمانوں کی قدر و قیمت دل سے اٹھ گئی اے اللہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ سب پہ رحم فرما دے یا اللہ سب پہ رحم فرما دے یا اللہ سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی عزت اور احترام پیدا فرما دے یا اللہ اکرام پیدا فرما دے امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے شر سے اور پریشانی سے محفوظ فرما لے یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شر سے اور پریشانی سے محفوظ فرما لے یا اللہ جتنوں کے گھر اجڑے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمت یا اللہ اپنی خاص فضل سے کفالت فرما لے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین امن اور ایمان عطا فرما دے اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم ارحمنا في بلادنا يا رحم الراحمين اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللهم ارحم امت حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم تجاوز عن امت حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر لأمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ایمان کی حالت میں موت عطا فرما دے اللہ ہمارینا مناسکنا و تبارینا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ پورے آداب کے ساتھ عظمت و ادب اور محبت کے ساتھ یا اللہ عشق و محبت میں سرشار ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمین شریفین کی حاضری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما لی یا اللہ حج مغرور کی ہم سب کو توفیق عطا فرما لی یا اللہ حج مغرور کے اسباب ہم سب کے لیے پیدا فرما دے اللهم انا نسالک الرضا والجنہ ونعوذ بك من سخطك والنار یا الرحمین جتنے حاضرین ہیں سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما سب کی مشکلات کو اپنے فضل سے دور فرما دے یا اللہ یہ سب جو ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اللہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما سب کو اللہ مالا مال فرما دے سب کی حاجات کو سب کی ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما دے اللہ محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما لے اس مسجد کا انتظام و انترام کرنے والوں کو قبول فرما لے اور اپنی رضا عطا فرما لے اس مسجد کو اے اللہ یا اللہ ہدایت کا مرکز بنا دی یا اللہ ہدایت کا اور روشنی کا مرکز بنا دی ہماری اس پوری آبادی میں اے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی گھر ہیں اللہ ان کو اللہ سکون سے اطمینان سے اور اپنے دین کے اعتبار سے آباد فرما دے ہر قسم کی پریشانیوں کو گھروں سے نکال کر اپنی رحمت کو اے اللہ پر ہر قسم کے خواہش کو بے دینی کو اے اللہ مغربیت کو مغربی تہذیب کو نکال کر اے اللہ مدینے کا ماحول اللہ ہمارے گھروں میں پیدا فرما دو یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ فرما دو وہ صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلقہ محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب